أعوذ بالله من الشيطان الرسال حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعريف الله عز وجل به صلاة وسلام نبي صلى الله عليه وسلم في مقدس الناس حتى موضوع الشروع ماذا في رجب رجب في أهم أهم واقعات اور حادثات پیش آئے ہمارے تاریخ میں اور ہم شروع کرتے ہیں آپ کے نزدیک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو کہ مشکا شریف میں مشہور ہے اللہ مبارک کرنا بے رج مشاہبہ بلدی بنا رمضان جب ہم مطالعہ کرتے ہیں احادیث سے قرآن شریف کی پھر احادیث مبارکہ کی پھر جو ہے سیرت اور تاریخ کی تو پتہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے میں غزوہ تبو پیش آیا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے روک بھی اور آج ہوائی جہاز کے ساتھ جو ہے تقریباً گھنٹہ لگتا ہے سلسلہ مدینہ منورہ تو اس زمانے میں سخت گرمی کا زمانہ اور اس وقت جو ہے صحابہ رضی اللہ دس دس لے کر ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے تیس ہزار کے لشکر جمع ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیران مبارک کے بعد جو ہے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گرمایا دوسرا یہ تنگی کا وقت تھا اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ثقافت کا مظاہرہ فرمایا سینا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ سب اپنے مال لے آئے سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نس اور اعلیٰ مال لایا گئی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین سو اون پیش کی اور جو ہے ایک ہزار بخاری شریف روایت ہے اللہ کہ مصطفیٰ نبی صلی علیہ وسلم کتنے خوش اور فرمایا کہ آج کی بار کوئی ضرورت نہیں ہوگا جیت کے لحاظ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہے وہاں منورہ میں تو یہ ہم کبھی بھول نہ جائے اس حاوہ ربی اللہ عالم کی رضا کے لیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دوبارہ میں کی کتنی تعریف کی فرمائی آگے ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل انتقال ہوا اسی مہینے میں رجب کے مہینے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے پھر سینا عمر رضی اللہ حضار کے زمانے میں جب ان کے بھائی یزید کی نبی صفیہ کا انتقال ہوا تو پھر سینا عمر رضی اللہ عنہ نے ہندو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر کی حیثیت سے وہاں مقرر فرمایا شام میں تو بیس سال جو ہے تقریباً گورنر رہے اور پھر جو ہے امیر المین اور خلیفہ بیس سال اکتالیس سے لے کر سات فورٹی ون سے لے کر سکسٹی تک اور رجب کے مہینے میں سکسٹی میں اس وقت اللہ کے پیارے ہو گئے یہ ریت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مصطفیٰ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجل و حاجیہ نبیہ و نبیہ یہ حدیث میری شریف میں ہے یہ حدیث بعض لوگ اس پر تلاش کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ نے میر مبین حدیث نے تاریخ زبیر میں ذکر فرمایا اور بالکل صحیح حدیث ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو خاص دعا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم بارے میں پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کثیر رحمۃ اللہ نے جو عجیب و غریب باتیں فرمائی تو اس طرح اعلان بڑھا پھر جو ہے اور طور بہادر ہوں گے دلیری کا اظہار کریں گے اور اور بہادر اللہ برہنگا کریں گے تو یہ عظیم و غریب کا کرنا ہے ابو اللہ عربی رحم اللہ اس کثیر نے الجایا اور نہایا میں اسے ذکر کرنا اسی طریقے سے علامہ کثیر نے اپنے تفصیل میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مناقب کے نام تک میں یہ فرمایا ومن قتل مظلومن جیور ومن قتل مظلومن فتج انہا لولیہ سلطان فلا رسل فی قتل اس آیت کی غیر میں فرمایا عزیز رحمہ اللہ نے کہ جب ساتھی غیر نے قتل کیا امیر مقمنین جنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل حق پہنچتا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ مطالبہ کرے کہ یہ کو اس کے کے ساتھ ساتھ جائے کیوں اللہ کا یہاں تو اس سے جو ہے امیر معاویہ ولی ہے سنتا کے مطلب یہ ہے کہ ملی کے لیے سلطان آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے اس زمانے میں ہم یاد رکھے کسی رسبائی تبو کے بارے میں اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب لوگ بڑے بڑے رسم کا پیش کرواتے تھے تو لوگ مناسبی کہتے تھے کہ یہ مراد ان میں ریا کاری کرتے ہیں اور جب چھوٹے چھوٹے ایک دو کھجور پانچ کھجور کہتے تھے تو ایسے ایسے وہ لوگ اس کا چینی کرتے ہیں ایک کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں وہ مؤمنین جنہوں نے رقص کی اللہ کے راہ میں اللہ کی مجبوری کے لیے اور بڑے رقم بھی چھوٹے مقدار میں پھر سید فلو ہمیں ہو پھر مذاق اڑاتے ہیں ان کی صحابہ کی صرف ایک بات اس کے بارے میں اتنا اشار اور عدل کا مظاہرہ فرمایا کہ علماء نے فرمایا مرتب رکھنا چاہیے عمر کرانی اگر ہم میاں کے دور کی مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کرامت ان کے فتوحات کتنے ہوئے تو یہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو ریخ علی خلیفہ وقت اور امیر المؤمنین اور علماء کی حافظ لکھا ہے کہ دوسری صدی جیسے اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ دوسری صدی کے مجدد بھی تھے یہ حضرت عمر رحمۃ العزیز رحمۃ اللہ ان کا انتقال بھی ہوا اسی مہینے میں پچیس تاریخ کو ایک سو ایک میں پھر جو ہے ہم اللہ حضرت ہے اجنام شافی رحمۃ اللہ ایک سو پچاس میں پیدا شبیر غلطہ میں فلسطین میں اور پھر دو سو چار میں رجب میں بالکل آخر میں اللہ کے پیارے ہو گئے تھے وہاں عزت آئے یہی امام شافی رحمۃ اللہ جنہوں نے دنیا کو چمکایا اپنی وقاحت سے احادی سے اور کوئی نہیں امت کا بہت بڑا مقصد ہے اور امام شافی رحمۃ اللہ ان کا لوگ ہے دیوان کی میں منقول ہے یہ ہوتا ہے ابھی کا حکم آج محمد جی فن یہ شدید تخلا انی رافی اگر جو ہے یہ روابط کے جو ہے اپنے مطلب دعویٰ ہیں کہ وہ مصطفیٰ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے ساتھ جو ہے سچے محبت رکھتے تھے تو انسان اور دل بھی یہ گواہ رہے کہ میں بھی رابطی ہوں لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں اس وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا امام شافی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے ایک سال اس کے سارا فرمایا کہ کیا میری استاد محترم امام مالک امام ہجرت اختلاف کو ظاہر کروں کہ نہیں تو ایک سال اس کے سارا کے بعد جو ہے میں نے کہا کہ الحق و حق کا سو حق کی شیر ابتدا کرنا چاہیے تو مجھے سولہ احادیث میں امام شافی رحمہ اللہ نے مطالبہ کی اپنے استاد کی تو یہ ہے خلاف کا حق یہ یعنی نہیں کہ اپنی ذاتی ان سے جو پھر بھی یہ ہے مختلف اشتہار مقصد سے پوچھتا اور خود برباد کرتے پھر ہم جاتی رحم اللہ کا اخلاق یہ عالم اے میرے جاری اے میرے طلبا تم سب کچھ سیکھو مجھ سے تفصیل بھی سیکھو حدیث بھی سیکھو فکر بھی سیکھو لغت بھی سیکھو امام کی لغت میں بھی ادب میں بھی لیکن میری شرح قلت کا نہ کرنا یہ ہمارے کہ میری شرح یہ نہ کرنا کہ ہے آپ کی یہ قلت حاصل کی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اللہ نے ایک پھر اللہ نے دنیا پھر اللہ نے بتایا تو غزوہ تبوک پھر ہم دیکھتے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ عنہ پھر محمد بن عبد العزیز امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ الامام شافعی رحمۃ اللہ پھر آخر میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نہ حرمین شریفین کی زیارت کی لیکن وہ اسلام کی تعریف لکھ نہیں سکتا جب تک صلاح الدین ایوبی اور کردی کا نام اس میں مضبوط نہ ہو رحمۃ اللہ یہ جوانی میں پچاس اور چار سال چوبن سال کی عمر میں بچی سال کی عمر میں پچپن سال کی عمر میں اللہ کے پیارے ہو گئے اور ستائیس تاریخ کو رجب میں اور ہمارے اسی حساب سے لیبل ایٹی سیون اٹھاسی سال دوسری نیشنل بھی کے قبضہ کے بعد انہوں نے اس کو بیت المقدس کو بیت المقدس کو آزادی بنائی اور ستائیسویں تاریخ کی اور رجب کا مہینہ تھا لہلت کے سیلن تھا ہمارا میلادی سے اور جمعے کے روز تھے اسی ممبر پر نور الدین نقی رحمت اللہ کے ممبر پر اب اٹھاسی سال کے بعد جھٹا ہوگا مزید افسر کے اندر اپنے خدا کو پیشی شروع کروائیں گے یہ شان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 That great favor that on the day of Qiyamah a person was deprived of Iman if he has the opportunity hypothetically that he possesses such immense wealth that the entire earth surface filled with gold and another earth surface filled with gold and the deal is put forward that give all of this in lieu of an iota of iman then he would most happily and readily be prepared to give it all of. So Alhamdulillah we have and obviously it will not be accepted from him because Dunya is the place of Amal and Akhirah is the Hisab. So the opportunity that we have, this great name of Iman that Allah has left us with, every effort we make to protect and salvage this masterpiece of Iman. In the verses of the Quran Karim recited and appropriately with the advent of, of Rajab, the dua of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma barik lana Rajab wa Sha'ban, Allah bless us in the month of Rajab and Sha'ban, وبلغنا Ramadan enable us to reach and witness the auspicious and the great month of Ramadan would anticipate and it is made that some Sahaba of the Imam prior to Ramadan would await anxiously the coming of the month of Ramadan and one of the primary objectives of fasting in the month of Ramadan is to break the temptations of the nafs the desires of the inner self, of the carnal self. In that regard, we look at an incident, historical incident that Allah Ta'ala mentions in the verses of the Quran Kareem recited in Surah Al-A'raf, an amazing incident in which there are deep lessons for us. And the wise ones, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ The wise and intellectual ones are those who listen to the stories of history and derive lessons and practically apply them into their lives. In these verses, as explained by Sayyidina Abdullah bin Abbas anhuma, the greatest commentators of the Quran Kareem of the Ummah, that Allah Ta'ala hears their varying opinions and one that he makes mention of, that here reference is made to an individual who was from the Bani Israel, essentially Bal'am bin Ba'ura. Now this man, the incident mentioned in these verses or alluded to in these verses happened at the time, context, the context in which it happened it's just that after Allah Ta'ala has given Sayyidina Musa salam and the believers of his nation a great salvation, a great victory, enabling them to pass through 12 paths that Allah Ta'ala has miraculously opened up for them in the ocean. And they come to the other side, Fir'aun and his army were destroyed. And as they proceeded further, Sayyidina Musa salam and his people, they came to this area, this nation, Jabbarin. Allah Ta'ala promised them a victory over their city. Just Jabbar overall in fear of Sayyidina Musa for the victory that Allah Ta'ala had miraculously given them very, very recently. So there was this person, Balaam bin Bahura, who had knowledge of the previous scriptures, had reached some levels of piety. So when the people came to him, resident of that city, they said, we ask you, we know that your dua are accepted, we ask you that you make dua, that the attack is resolved, and was that also cursed Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam one of the said, how can I do that? the Nabi of Allah If I do that, I will end in big problems. They persisted and went on with this request, went on with this request, until they employed another strategy. And this is the important point here, that what they did is, they tempted him, they gave him a gift that was of great wealth, that was great value, they tempted him by this gift as well as encouraging his wife to entice him to go ahead and make this dua that also included utterances of curses against Sayyidina Musa والسلام, his scholars with the temptations, his desire of the inner self, and went ahead and proceeded to make this bad dua, and at the same time incurred the wrath of Allah upon himself. Important lesson that for the salvaging protection of our iman, let's never ever consider any sin, any deviation as trivial. Who knows from where to where it can take a person. Allah Ta'ala speaks about him in the Quran Kareem, mentioning it that recite upon them the verses about that person who had knowledge of the verses, the revealed verses of Allah Ta'ala, previous scriptures. However, he wriggles out of them just like samsara. Samsara means that a snake, as it wriggles away from its own and drives in and moves on. That is how we have forsaken the injunctions of the Sharia, the open, blatant disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala and enmity to the friend of Allah subhanahu wa ta'ala. And because of that desire and carnal temptation that overtaken him, Allah Ta'ala says, had he remained steadfast, we could have elevated him to the highest ranks of the ulama at the time. But he followed his carnal desires and temptations. The result of all of that is that he became cannon fodder, he became the target of shaitan, and led him into the deepest forms of deviation. The punishment for this action, as Allah Ta'ala says, كَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ some say that hypothetically, some say that physically, the punishment was actually that he had some kind of resemblance to a dog that after the circle, his tongue hung out and would always be on his chest. And just like a dog, the only animal that has great difficulty in breathing is a dog. It has to take out its tongue to fend. Allah Ta'ala says, you attack it, you try and repel it, also it will fend. You leave it under normal circumstances, also it will fend. And this is the resemblance that this person had assumed on account of this ill action of his. Once he had gone into the deep recesses of deviation, he then also guided the people and said that look, there is another thing that we can do. And even when you try to of those curses, Allah Ta'ala caused it that the words would not come on his tongue, rather he said words that were against his own people, in favor of the nation of Sayyidina Musa والسلام, and eventually he said to his people there is one way in which we can deprive them of the mercy of Allah Ta'ala, prepare the most beautiful women of our nation, decorate them, adorn them, send them into the Bani Israel the moment they fall for this temptation for zina and adultery, and they will definitely be deprived of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. A prominent person within the Bani Israel fell for the very temptation, and because of that, a plague came in the Bani Israel in which many, many of them, in the thousands, had perished. They then came to their senses, repented from their sins. Important lesson from this incident is that one is we do not deviate from the injunctions of Sharia Another is as far as our kibar din, our elders in din, our pious predecessors. If they have some differences between themselves, it does not behove us to get involved in that and make utterances that who knows what we say that may take us away from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the utmost respect and reverence of Allah subhanahu wa ta'ala. In the, in the time of Sayyidina Hussein radiallahu anhu, martyrdom, Reverend Ibn Sayyid al-Naitabi, rahimahullah ta'ala, was renowned for one thing, that he never ever got involved in disputes and differences between people, would avoid any kind of fitna, any kind of any kind of involvement in a way that was problematic. So even on the occasion of Sayyidina Hussein radiallahu anhu's martyrdom, when in uh, Sayyidina Hussein radiallahu anhu was, his martyrdom was mainly because of the betrayal of the people of Kufa, the very same, same one has become the Shia of today, بتريد سيدنا Hussain رضي الله عنه very very sad incident of his martyrdom when his students brought it to his notice and even on that occasion he sighed expressing sorrow and sadness and all he said after that اللهم al السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما fi فيه يختلفون Oh Allah, the one who has created the skies and the earth from nothing. You know, we have full knowledge of the seen, the unseen, and oh Allah, you alone will decide between your servants on the day of Qiyamah. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, Sayyidina Umar radiallahu anhu on one occasion had a difference between themselves and these are those two personalities were the greatest human beings after Anbiya alayhi salatu obviously highest and first in rank Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu about Sunnah sallallahu alayhi wa said that every individual I have fully repaid them for whatever they have done to me or the cause of Islam in this world. There is one individual though that I cannot recompense for what he has done selflessly has done for the cause of Islam, and that is Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, Allah Ta'ala will personally recompensate on the day of Qiyamah. So in this instance, it happened that Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, Sayyidina Umar radiallahu anhu had a difference in which apparently Sayyidina Umar radiallahu anhu on the right, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu went to his home and this is humility to ask him to forgive and ask Allah to forgive. Sayyidina Umar radiallahu anhu at the time was, had just overcome the situation. So Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu went to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam put forward that I've come to you especially that you ask Allah to forgive me. Look at the humility here. And this Allah says three times, Rahim Allah, Yasser Allah wa Abu Bakr, Allah wa Abu Bakr. Sayyidina Umar radiallahu after a while he goes to the home of Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu to repair the matter, is informed that he's not there, he's gone to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When Sayyidina Umar radiallahu comes to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he notices the this pleasure of Rasulullah apparently in the Mubarak face of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr in his humility and muhabbat, he goes on his knees and he says, O oh Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, indeed it was I who was on the wrong here, do not be angry at him. And then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, this is the important point here, respect for our elders in deen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that I have been sent as Allah's Nabi unto you, most of you have said that you are telling lies because at that time the Sayyidina Abu Bakr told me that you are truthful, you are the Nabi of Allah Ta'ala. When nobody has spent on me, Sayyidina Abu Bakr selflessly gave all his wealth and all his family members for me in the cause of Islam and now you cause harm to Abu Bakr It is said that after this incident, Sayyidina Abu Bakr was never harmed in any way ever in his life for the great status mentioned in this incident in conclusion. Importantly, that we can see that what are we doing? What are we taking with us to the Qadr? What will we stand up for on the day of Qiyamah? Hazrat Hassan al-Bakr rahimahullah ta'ala says, glad tidings to that person who is not in deception because of his wealth, because of his circle of friends, he does not look at all of these and think of himself as great and say, Ya ibn Adam, remember, O son of Adam, O insan, تموت وحدك, you will die all alone. When the angel of death comes to take your ruh, there is nobody who will help you at that stage. You are all alone with your own actions. وتدخل في قبرك وحدك you will enter your qabr all alone وتحشر يوم القيامة وحدك resurrected in the day of Qiyamah all alone وتحاسب وحدك your hisab accountability in the day of Allah all of this wealth all this power social circle of friends by which a person may feel arrogant all of that will, will dissipate away from a person will not be with a person Remember these words of Ibn Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala. Allah ta'ala give me firstly all of us tawfiq inshallah to put practice. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. ہندوستان بھوپال سے ہمارے مہمان آئے ہیں حضرت مفتی رحیم اللہ حضرت مولانا صدیق اللہ علیہ کی خدمت میں لمبی مدت رہے ان کے ساتھ سفر حضر میں رہے بھوپال میں اور اس کے اطراف میں مختلف مقاصد اور مساجد کا انتظام کرتے ہیں ساتھ ساتھ ایک موضوع اور ایک لائن ہے جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں قرآن کریم اور قدیم میں جو حیوانات آئی ہیں ان حیوانات پر صاحب نے بڑی اچھی تحقیق فرمائی ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ اس موضوع حیوانات کے سلسلے میں وہ اپنی تحقیق اور اپنی باتیں پیش فرمائیں گے ان شاء اللہ ہم سنیں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 نہیں ہوں ایک طالب علم ہوں کہ اس موضوع پر چند معروضات آپ کے سامنے پیش کر سکوں قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور سب سے پہلی آیت قرآن کی اسی پر دلالت کرتی ہے کتاب لا بدل یہ وہ کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں یہ ہدایت کا سبب ہے مستقیوں کے لیے مستقی کون ہے اس کو بھی واضح فرما دیا یوگ مینون نہ مستقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں اللہ پر آخرت پر اللہ کے رسولوں پر وہ یقین نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے آپ حضرات متقی کی تعریف انٹروڈکشن مختلف زادیوں سے سنتے رہتے ہوں یہاں تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے اپنا تعارف اس انداز پر فرمایا کہ یہ کتابیں ہدایت کی قرآن کریم کے تین اصل موضوع ہیں سبجیکٹ تو رسالت اور بعثت یا قیامت ان تین مضامین کے اوپر قرآن کریم مشتمل تھے اسی کے ساتھ ساتھ لیکن قرآن کریم میں بعض علوم پر ادب عربی ہو علم میں ہو علم حیوانیات ہو علم نباتات ہو علم فلکیات ہو زولوجی جیولوجی اسٹرامی فزکس کے ایسے پر روشنی پہنچاتی ہے کہ عقل انسان حیران لگ جاتی ہے جا بجا اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم کے اندر کہکشاؤں آسمان سیارے ستارے زلزلے سمندر اندھیرے روشنیاں دریا پہاڑ اور درختوں سے متعلق ضمن نہ جانے کتنی دن سے آ رہی ہے والشمس تدري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة كالعرجون القديم سورج اپنے ٹارگیٹ کی جانب چلا جا رہا ہے نظریے بدلتے رہے سائنسدان گانے میں کہتے رہے کہ سورج رکا ہوا ہے اور سیارے اس کے اطراف میں گھوم رہے لیکن قرآن ڈیڑھ ہزار سال سے چلتا چلتا کہہ رہا ہے وہ شم راج سجنی تبدیل نہیں سورج چلا جا رہا ہے اپنے ٹارگیٹ کی جانب اور یہ سیٹنگ بڑے زبردست سائنٹسٹ کی جانب سے بہت زبردست العظیم العلیم بڑا جانکار اللہ رب العالمین کی جانب سے اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی حتیٰ کہ جب وہ پہلی تاریخ کو نمودار ہوتا ہے تو سوکھی ہوئی کھجور کی ٹہنی کے معنی الہلال تین دن کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے بالکل باریک نمدار کل تم کی عبادت ہر ایک اپنے مزار میں تیر رہے ہیں یہ موقع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرنے کا لفظ کیوں استعمال فرمایا اتنی بھاری بھرکم اجسام کے لیے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے یہ سورج ہماری اس دھرتی سے اس سرزمین سے نو کروڑ مائل کے فاصلے پر ہے سورج اپنی جگہ چل رہا ہے ہماری زمین اس کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے اور اپنے محبت پر بھی گھوم رہی ہے کہیے اللہ آپ تصور کیجئے کہ ایسے سورج ہماری اس پہ میں آج کی موجودہ سائنس کے مطابق اس میں فلکیات کے مطابق ایک خرب سے اوپر گئی ایک خراب سو ارب کا ہوتا ہے ایک ارب سو کروڑ کا ہوتا ہے ایک کروڑ سو لاکھ کا ہوتا ہے اور ایک لاکھ سو ہزار کا ہوتا ہے ایک گلیکسی کے اندر ایک خرب سورج موجود ہے میں اپنے دوسرے سیاروں کے ساتھ ایسی گلیکسیاں ایسی سی اس کائنات کے اندر ایک خرب سے اوپر ہیں جن کے اندر ایک خرب سے اوپر سورج ہے اللہ یہ ہے اللہ تعالی یہ ہے اس کی کبریائی تو ان فلنیات کی ٹائم آپ جب جائیں گے اس کے ماہرین حیران رہ جاتے کوئی ایک نقطہ کوئی ایک نظریہ کوئی ایک تھیوری لیٹسٹ سائنس کی پرانے تعلیم سے نہیں ٹکراتی یہ پرانے تعلیم کا معجزہ ہے کہ آج کے جدید دور میں ٹو تھاؤزینڈ کے اندر ہی جتنے بھی تھیوری سائنس کی آ رہی ہیں سب قرآن کے ہیں مطابق چلی آ رہی وہ شمس سیگری لے مستقر بھی لہا جانے کا تبدیل نہ دیجیے رہی رمائے کرام محترم سامعین کرام اس وقت حضرت کا حکم تھا کہ حیوانات سے متعلق باتیں تو قرآن کریم ضروری سے بھی خالی نہیں ہے اور کیسے خالی ہو ہمارے اطراف میں ہماری اس عرضی پر اس پلینٹ کے اوپر جس کو اینیمل پلینٹ بھی کہا جاتا ہے حیوانات کی بھرمار ہے تین کروڑ حیوانات اس عرضی پر پائے جاتے ہیں تین کروڑ حیوانات اس گرے اردو پر پائے جاتے ہیں ایک کروڑ بیس لاکھ اینیمل کا سائنسدانوں نے نامنیشن کر دیا ایک کروڑ بیس لاکھ اینیمل کا سائنسدانوں نے نام لکھ دیا اور ایک کروڑ اسی لاکھ ون کروڑ ایٹی لاکھ ابھی نام ان کا نہیں رکھا گیا غیر معروف ہے ایک اندازے کے مطابق قرآن کریم کی چھ صورتیں اینیمل کے نام پر موزوں ہیں قرآن کی سب سے پہلی صورت البقا سور انعام سور نمل سور سور انگو فیل بہت قریبی تعلق ہے حیوانات کا اور قرآن کا زولوجی کا اور قرآن کا ایک سو اسی مرتبہ قرآن کریم کے اندر one hundred eighty times Quran کریم کے اندر حیوانات اور ان کے متعلقات اینیمل اور ان کے متعلقات ان کا بلڈ ان کا خون ان کا گوبر ان کی جلو جلو دہا آبار ہوا اشعار ہوا ان کے بال سے متعلق گفتگو پڑھانے کے اندر انٹرنیشنل دس کیڑے مکوڑے پرانے کریم میں موجود تھے پرانے کریم کا ایک معجزہ ہے کہ جو کارلس کارس میں ساری دنیا کے سائنسدانوں نے جو بنیادی تقسیم کری ہے ورزی بریٹا اور ان ورزی بریٹا حیوانات کے رو بکرا اور حیوانات کے غیر بھی بکرار ریل کی ہڈی والے جانور اور بغیر ریل کی ہڈی والے جانور دونوں کے دونوں قرآن میں موجود ہیں پھر ورزی بریٹا کی جو پانچ کلاسیں ہیں حیوانات سے روح مہاراج کی جو پانچ جماعتیں ہیں پانچوں کی پانچوں جماعتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہے یہ اللہ میمریا دودھ پلانے والے حیوانات سیور برڈ پرندے اڑنے والے جن کی دس ہزار پانچ سو اسپیشیز دنیا میں پائی جاتی ہے پرندوں پرانے بلڈنگ کے اندر پرندے موجود ہیں reptile cold blooded animal ٹھنڈے خون کے حیوانات پرانے کریم کے اندر موجود چوتھی قسم چوتھی کلاس فش سیتان یا مچھلیاں پرانے کریم کے اندر موجود ہیں پانچویں کلاس سی سی ڈی ڈی روح دو جنگے جانور جو پہلے ماں ہوتے ہیں بعد میں فل ہوا ایریل بن جاتے ہیں جن میں قلب مہیت تامہ ہوتی ہے کمپلیٹ چینجنگ آ جاتی ہے ان کی تخلیق پر سارے سائنسداں حیران اس میں معلوم چند حیوانات آتے ہیں پرو ٹوٹس سلینڈر وغیرہ قرآن شریف کے اندر موجود فروخت کا آ گیا غرض یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر زولوجی ایسے دادیوں سے آئیں گے اس انداز سے آئیں گے کہ اگلے انسانی اور زولوجی کے نئے پاپ ملتے قرآن جگہ جگہ دعوت دے رہا افلا اب ظلم ادل عید کہ تم کیمل کی طرف اونٹ کی جانب نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کرا صرف ایک اونٹ کو لے لی تھی اردو کی ایک مثال ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی سی تھی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی سی تھی یعنی اس کی جسامت عام حیوانات کی بنسبت عجیب و غریب ہوتی ہے لمبی لمبی ٹانگے لمبی چوڑی اس کی گردن اور لمبو چڑا سا منہ اور لمبے لمبے ہوٹ عجیب و غریب شکل کا حیوان ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرا دیکھو اور تو کرو کہ ہم نے اس کو پیدا کیسے کیا ہے اس کے ظاہری اس کی کوہان پہ غور کرو اس کے ہوٹوں پہ غور کرو اس کی آنکھوں پہ غور کرو اس کے کام پہ غور کرو اگر صرف اونٹ کے متعلق گفتگو کی جائے تو پوری کتاب چاہیے اونٹ پر بہت کام ہو رہا میرے دنیا کروڑ ڈالر خرچ کر کے اکیڈمیاں لگی ہیں جو صرف اونٹ کے دودھ پر کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی لمبی ڈانگیں بنائی ہیں اس کا ریزن کیا ہے کہ تپتی ہوئی ریگستان کے اندر پچاس ڈگری گرمی کے اندر جب صحرا میں اونٹ چلے تو اس ریت سے اس کے میلے کو اس کی آنکھوں کو اس کے پھیپڑے کو اس کے قرب کو متاثر نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگوں کو لمبا بنا دیا فاصلہ قائم رہے ریت کے درمیان اور اس کے پیٹ کے درمیان اس کا کوہان جو کوبر ہوتی ہے اس کے اندر اونٹ کا ٹویلو پرسینٹ پوری باڈی کا اس میں چربی ہوتی ہے ہوتا ہے وہ میٹابولزم سسٹم کے ذریعے عمل تحفظ کے ذریعے عمل تحفوں کے ذریعے آکسیجن اور نائٹروجن سے مل کر کے وہ چربی ایک گرام چربی کے بدلے میں ایک گرام پانی اونٹ وہ ہفتے تک بغیر تکان کے ایک ٹن گوشت کو لے کر پچاس ڈگری گرمی کے اندر بلا تکان چل سکتا ہے بغیر پانی اور بغیر کھانا کھائے اب بلائے جرون آئے گا اللہ نے نہیں فرمانا کوئی بھی نیمل کوئی بھی حیوان تھرٹی سکس آور سے زیادہ چھتیس گھنٹوں سے زیادہ بغیر پانی پیے نہیں جی سکتا اس کو موت باتیں ہو جائے لیکن اونٹ مسلسل کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو حکومت ادا فرما رہا ہے اس کی کوہان کو پیٹ کے لیے وہ چربی کے لیے اس کے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ دو سو تین تین انچ کے کانٹے اگر ہماری کھال میں گھس جائیں تو آپریشن کے ذریعے نکالنے پڑے یہ اونٹ ان ببول کے کانٹوں کو اتنی سہولت کے ساتھ کھا سکتا ہے جیسے ہمارے بچے چنم چلاتے ہوتے سبحان اللہ اس کی آنکھوں کے اندر ایسا سسٹم ہے جب ریگستان کے اندر ٹو ہنڈریڈ تیس کلو میٹر کی رفتار سے ہواؤں کے طوفان چلتے ہیں جھٹا چلتے ہیں اور ریت کے ٹیلے قائم ہو جاتے ہیں ریت کے پہاڑ بن جاتے ہیں اور جہاں پہاڑ ہے وہاں میدان واقع ہو جاتے ہیں ایسی تیز رفتار آندھیوں کے اندر اس کا غلافی سسٹم اس کی آنکھوں کو دیکھ رکھتا حفاظت کرتی ہیں اس کی غلافیاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرما دیا بنا ضروری کئی بخل تک اس کا ایک ایک بال آپ ہو کر اس کے گھٹنوں کے اوپر اون کے گھٹنوں کے اوپر بال کا گچھا ہوتا تاکہ تبدیل ریٹ میں اگر وہ بیٹھے تو اس کی کھاد جلس نہ جائے اس کی پروٹیکشن کے لیے اس کی کھاد کی اسکیم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں پر بالوں کا گچھا نمدار کیا کہیے سبحان اللہ تو بھائی اور دوستوں اس کے اندر اندرونی آتا سے سارے اینیمل کے سارے حیوانات کے بلڈ سے گول دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں اور اونٹ کے بلڈ سے بیداری شکل میں ہوتے ہیں انگریزی بھی کیا کہیں گے اس کو اوبل کے ہوتے ہیں اس کے بلڈ سے کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی اسپیشل تکلیف ہوئی ہے اسی طرح سے جگہ جگہ او کیا ربو کا ادھر نحل ان تجری من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما يعرشون ایک چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے جس کو انگلش میں ہنی کی بولتے شہر کی مکھی وہی کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے وہی لفظ جو انبیاء اور رسول کی جانب استعمال ہوتا ہے یہاں مچھلی کے لیے ہو رہا ہے بات سمجھ میں آتی نہیں لیکن آج کی سائنس آج کی لیٹسٹ سائنس آج کی اینیمل سائنس میڈیکل سائنس پہ جب آپ جائیں گے تب آپ کو قرآن کے حقائق کھل کے چلے جائیں گے کہ وہی کا لفظ اللہ نے اس مکھی کے لیے کیوں استعمال کرا اس کی پوری لائف میں رائےار سسٹم پایا جاتا کلو میٹر تک یہ بغیر تکان کے اڑے گی اور کمیونیکیشن کا سسٹم آپس میں گفتگو پوری راڈار سسٹم سے ہو رہی ہے اس کے کے کے راؤنڈ اندر اندر ایک سیکنڈ وہ سب اشارے کرتے ہیں کہ پھول کتنے فاصلے پر ہے کس قسم کے پھول ہیں کتنا چننا ہے پورا ایک سوشل سسٹم اس کے مکان میں ہوتا ہے اس کا خود مکان اس انداز کا ہے آپ اس کے کہ کم سے کم جگہ کے اندر زیادہ سے زیادہ شہر کیسے آ جائے وہ کون انگریزی میں بارے بار اس کو بولتے ہیں ہمارے ہندی زبان میں شخص ہندو شکل کا اس کا وہ چھٹا ہوتا ہے شہر کا اور وہاں پر نگران مکھیاں ہوتی ہیں اور محافل مکھیاں ہوتی ہیں اور بچوں کو پانی والی نرسیاں ہوتی ہیں اور فوج ہوتی ہے اور بیمار ان کی جو رانی کوئن ہے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی سیمہ داری کے لیے اور اس کے جنانے کے لیے مستقل خارمائیں لگی ہوتی ہیں یہ سسٹم جی کے اندر بھی ہے اور یہی سسٹم دیمک کے اندر بھی ہے سوشل سسٹم پورا نظام قرآن نے ایسے بھیجا بتاوا سما واحدم سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہر پڑے سہے لگانے لگے کہ ڈیوٹی کیسے کہہ رہی ہے یا اللہ ناموں کو کلو دن مساجی نہ گم یہ ڈیوٹیوں اپنے دلوں میں گھس جاؤ لا یش من سلیمان اور جنوب ہوں بہت لا سروپ کہیں ایسا نہ ہو تو سلیمان اور اس کی رکشا کو پتا نہ چلے تم لوگ کچل دے آٹھ ہزار اسپیسیز ہے آٹھ ہزار اقسام کی اس پورے ابھی پر پائی جاتی ہیں کہیں ابا ہو وہی نہ سے لبل forty thousand species the spider چالیس ہزار کام کی مکڑیاں اس پورے پر نائنٹین سیونٹی تک سائنسدانوں نے ان کا نام کر چکے یہی اللہ ٹورینٹولا مکڑی کو آسٹریلیا سے امریکہ لے جایا جا رہا ہے کر کے ٹو تھاؤزینڈ ڈالر کے ٹو ٹو دو ہزار ڈالر میں بکتی ہے آج تک چھٹی دلی کا کریز کم ہو رہا ہے اور مکڑیوں کو اور چھتکلیوں کو اور تیتلیوں کو پالا جا رہا ہے یوروپ اور امریکہ میں خاص ہو اس مکڑی کی اسمیلنگ ہوتی ہے اور آسٹریلیا سے اس کو امریکہ لے جائے گا ٹورنٹولا اس کی بہت ساری اسپیشیز ہے ٹورنٹولا وہ ایک چڑیا کا شکار کر سکتی ہے اتنی بڑی مکڑی ہے ہکیری کے بعد چڑیا کا شکار کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر سورہ انکبوت نام رکھا پہلا اہم قرآن کا ہی فوقها اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر کا سے کمزر درجے کی کوئی مثال بیان کرے فور تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ چار ہزار چھ سو اقسام کے مچھر اس سورہ ادبی پر پائے جاتے سبحان اللہ ابھی مچھر پر بات ہو تو آپ نے سنا ہوگا کہ نمرود کی موت لنگڑے مچھر کے بھی کاٹنے سے واقع ہوں گی اللہ عنہ وہ بسرین جانے وہ جانے ہم تو سائنس کی بات بتا رہے ہیں کہ چار ہزار چھ سو اقسام کے مچھر اس پورے عرضی پر موجود ہیں اور از آدم کا انکم جتنے بنے آدم مچھر سے ہلاک ہوئے اس میں نمرود بھی شامل ہو سکتا ہے اللہ عالم آدم کا جتنے بنی آدم میں نمرود کے ہلاک ہوئے اتنے شیر جیتے سے ہر ہلاک نہیں چنانچہ یلو فیور ملیریا ڈینگو اور نہ جانے کتنے قسم کی امراض بیماریاں کا تعلق مچھر سے اور مچھر بھی معلوم ہے آپ کو صرف فیمل مادہ کاٹتی میل نہیں کاٹ سکتے اس کو ریپروڈکشن کے لیے ضرورت پڑتی ہے انسانی بلڈ کی یہ سائنس کے رہی یہ مچھر کی فیمل کی اٹیک جو کرتی ہے وہ فیمل کرتی ہے معاف کیجیے انسانوں کے اندر بھی اٹیک فیمل ہی لیے کیا سلیخا نے اٹیک کرا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام قرآن نے واضح الفاظ میں یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تو ایک مسئلہ الگ ہے المبیا کلو معصومی علماء کرام تشریف فرمائے ہمارے بزرگ استاد الفاظہ تشریف فرمائے جو رب کر رہا ہوں جب پوچھائی تھی کہ اجے فیمل نے کہا تھا خان نے ہی ستانے کی کوشش کری تھی حضرت یوسف اپنی اپنی ذوق کی باتیں ہیں ہم کو نازک خوبصورت نظر آتی ہے لیکن صرف نازک سن کے دل سے پوچھیے کہ مرد کیسے لگتے ہیں مرد بھی یہ دلیل اس کی یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی میل ہیں سب زیادہ خوبصورت ہیں فیمل کے مقابلے میں یہ بھی قرآن سی ہے جتنے پک ہیں سب والے ہوتے ہیں اور جتنی فیمل ہیں اپنے وہ اور لیس ہوتے ہیں داؤد کو لے لیجیے پیسوک کو لے لیجیے آپ جو مرغا پالا جاتا ہے ڈومیسٹک جین ہیں ان کو لے لیجیے تمام حیوانات میں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جاری کی دی ہے بخشی یہ انڈیا کی سنت میں سے ہی چھوڑی ہے یہ تو بے وقوف ہندوستان میں رام چندر جی اور کرشن بھگوان کو وہ کلین شیپ بتا کے غلط پہنچے دیتا ان کو گاڑی والے تھے تم نے تصویر فوٹو بنا لیا بغیر گاڑی کا پروف لاؤ تو ان کی داڑھی نہیں سب داڑھی والے تھے پچاس ہزار سے اوپر انبیاء اور رسول ہندوستان میں تقریباً آئے ہیں میرا یہ دعویٰ حضرت کے سامنے جرات کر رہا ہوں اس لیے وما ارسلنا میں رسول اللہ کے نشان قوم ہی یہ سب موضوع نہیں ہے آج چھڑ گئی داڑھی پر تو اب کر رہا وہی میں سید اللہ خراب کی نبی ایسے کیسے ممکن ہے کہ بنی اسرائیل میں سیونٹی ٹو تھاؤزینڈ نبی آ جائیں جہاں کے آج پورے پورے فلسطین اور جارڈن اور سیریا اور لیبنان کی پوری پاپولیشن کو ملا لو تو پانچ کروڑ نہیں ہوتی بہتر ہزار انڈیا وہاں آ جائے اور چائنا کے اندر جی ایک سو پچیس کروڑ اور ہندوستان ایک سو تیس کروڑ کی پاپولیشن والے ولڈ آئی ٹو تھاؤزینڈ سکسٹین کے اندر وہاں ایک بھی نبی نہ آیا ہو تو یہ اللہ پر سو نازم آ گئی وہی منفلی خرابی ہے تو ہندوستان کے اندر سنسکرت زبان تھی ہندوستان میں سنسکرت سے پہلے زبان تھی تھی ان کے اندر السلام وسلام آئے اور سارے نبیوں کی داڑھی تھی یہ داڑھی سنت انبیاء ہے نہ کہ سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردانی کی نشانی ہے یہ اور لیکن داڑھی پوری ہونی چاہیے خط خطی داڑھی نہیں ہونی چاہیے مولانا مودودی والی معاف کیجیے داڑھی نہ ہو بلکہ پوری فل داڑھی کا اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قدری داڑھی کو معاف کرو اور اپنے لوہا بخش سواری چلیے میرا موضوع اس وقت داڑھی مجھ یا نہیں ہے میل فیمیل پر بات نکلی تو تمام حیوانات کے اندر خوبصورت ہوتا ہے اور مچھر کی فیمل اٹیک کرتی ہے اس لیے انسانوں کے اندر بھی اٹیک کرنے کے لیے اس لیے حکم ہے کہ ہم اپنی نظروں کو نوجوانوں سے رکھوسے کہ غرض فصل بہت ضروری ہے آج کا اتنا بڑے سے بڑی عبادتیں اور ساری لذتیں کی حکیم اللہ علیہ کا ہم نے خوب بیان سنا زمانے طالب علمی کے اندر کہ یہ بدنسی سے بڑی خرابیاں آتی ہیں بہرحال مچھر قرآن کا پہلا انسٹیٹ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اللہ اس بات سے نہیں کرواتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی کے اندر حیبان کی یا کسی چیز کی مثال بیان کرے اللہ جو چاہتا ہے فرماتا آخری قرآن کا لاسٹ اینگل ہے ایلیفینٹ موقع نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک جانور کے بارے میں تفصیلی بتایا جائے خود ہاتھی ایک ایسی چیز ہے کہ بعض مسلمین نے سورہ جمعہ کے متعلق لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کا خطبہ ہو رہا تھا یا کیا کیفیت کی حضرت سے بات میں میں چاہوں گا وہ صحابہ کرام ہاتھی آیا تو ہاتھی کو دیکھنے کے لیے باہر نکل پاؤں کسی نے لکھا ہے کہ کوئی تھا تجارتی اللہ عالم لیکن مجھے تو وہ ہاتھی ہی نظر آتا ہے کیونکہ میرا سبجیکٹ موضوع ہی ہاتھی میں ہاتھی ہی کہوں گا تو ہاتھی کو دیکھنے کے لیے ان کے لیے عجیب چیز تھی جزیرت عرب میں پہلے سولہ ارب کے اندر ہاتھی ملتے نہیں تھے اب رہادی کو لایا تھا کرنے کے لیے کابت اللہ سے وہ مستقل ایک بھیج دیتے وہ آسیاٹک ایلیفینٹ تھے یہ افریقان ایلیفینٹ افریقانس میں کچھ ایلیفینٹ تھے یا سوانا والے ایلیفینٹ تھے کیونکہ ان کا ڈومیسٹک بنانا بڑا مشکل ہے افریقان ایلیفینٹ کا آسیاٹک ایلیفینٹ جو ہیں ایشیائی ہاتھی سہولت سے بچپن میں سکھایا جائے تو بن جاتے ہیں ہندوستانی یعنی ہوں چاہے سری لنکا کے ہوں نیپال کے ہوں تھائی لینڈ کے ہوں برما کے ہوں کمبوڈیا کے ہوں وغیرہ وغیرہ ان ممالک کے اندر نیپال وغیرہ میں ہاتھی پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کا تذکرہ ویسے نہیں فرما دیا اس کی سو کے اندر اتنی حساسیت ہے کہ ایک رائی کے دانے کو اٹھا سکتا ہے ہم خود اپنے ہاتھ سے بچپن میں پانچ پیسے دیتے تھے پانچ پیسے ایک سوئی کو اٹھا لیتا ہے سون کی نوٹ اور ایک ٹن وزن کو بھی اس سون کی اپنے مضبوطی سے اٹھا کے اپنے مالک کو اوپر پہنچا دو ہزار سے زیادہ اس کے اندر ایسے نروس سسٹم ہے اس کی سون کے اندر کہ جس میں اتنی احساس سے ایک باریک رائے کا دانے کو اٹھا سکتی ہے سہولت کے ساتھ پھر اس کا ایک پورا نظام ہے اب اس کی میڈیکل کے اوپر یا اس کی میں فزکس کے اوپر جان لو وقت لگے گا تمام حیوانات کا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ختم ہوا میں آدم اس کا میں تذکرہ کر دوں کوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قادری نے جب حاضر کا قتل کیا تو اپنے بھائی کی لاش کو کنجے پر اٹھائے اٹھائے دوں گا گئے بھائی سو اطافی اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے اللہ نے کوا بھیجا جس نے زمین کو مٹی کو کھود کر کے بتایا کہ اس طرح سے زمین کی کھدائی ہوتی پھر اس نے اپنی لاش کو مت اپنایا اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ اس میں قاتل حاضرین ہے کہ قابل سب علماء کو معلوم ہے عام عوام کے لیے طلبا بچوں کے لیے میں ارض ہوں کہ جس میں خاص ہے وہ قاتل ہے اور حاضر جس میں ہاں ہے تو مقبول قاتل قابل تھا قابل نے کس بنا پر کرا پہ طلب بھیج ہمیں تو صرف کوا کوا چاہیے آ گیا کہ کوا منڈی میں آدم ہوا اور تمام دنیا کے اسپیشلسٹ جو اسپیشلسٹ تھے ماہرین ماہرین پرند ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا کا سب سے عظیم پرندہ اگر کوئی ہے تو کلو ہے کوا ہے گراب ہے دنیا کے سب سے پاپولیشن کے اندر اگر زیادہ کوئی پرندہ ہے تو وہ کوا ہے دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ سب سے زیادہ ہوشیار چالا مکار کوئی پرندہ ہے تو وہ کوا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے حیوانات قرآن میں لائے ہیں وہ وہی کے ذریعے آئے ہیں یاد رکھیے جبرائیل لے کر کے آئے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افسد پر وہی نازل ہوتی کلام ملوک ملوک الکلام ایسے ہی نہیں ہے قرآن کریم یہ باتیں اتنی ہوئی باتیں جتنی کی جائے پوری رات کیونکہ ایلیمنٹ کا موضوع ہے میں آخری بات کر دوں کہ پرانے کریم میں جو حیوانات اینیمل آئے ہیں وہ نزول قرآن کے وقت موجود تھے نزول قرآن کے وقت موجود تھے نزول قرآن سے پہلے موجود تھے آج کی ٹو تھاؤزینڈ سکسٹین کے اندر موجود ہیں تھرٹی ٹو بتیس قسم کے جانور قرآن میں ہیں وہ بتیس کے بتیس جانور قرآن میں موجود ہیں اس میں پرندے بھی ہیں انسیکٹ بھی ہیں ریپٹائلس بھی ہیں سانپ بھی ہیں فروغ بھی ہے اور میمنس بھی اور قیامت تک موجود رہیں گے جیسا کہ قرآن کے احکامات آج دو ہزار سولہ کے اندر اس ساری دنیا کے لیے اس کائنات کی ہدایت کے لیے اور ساری دنیا کے لیے نافذ ہو سکتا ہے قرآن کے احکامات اور اس کے مسائل اور اس کے خدا جس طرح سے آج موجود ہیں جس کو برسودہ کہا جا رہا ہے جن کو اولڈ کہا جا رہا ہے جن کو پرانا قانون کے رد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن قرآن کے مضامین قرآن کے الفاظ قرآن کے احکامات بالکل ایسے تازے ہیں قیامت تک تازے رہیں گے جس طرح سے کوئی گلاب صبح کھلا ہوا ہوتا ہے اور شبنم کی بونیں اس کے پتوں کے اوپر کتنی خوشنما معلوم ہوتی ہیں ہمارے لیے الحمدللہ اور حقیقت میں قرآن بالکل اسی طرح سے موجود ہے اس کے مضامین سے قیامت تک چلیں گے اس کے احکامات سے قیامت تک رہیں گے اور اس کے حیوانات بھی قیامت تک رہیں گے اب آپ کہیں گے تو آپ نے دعوی کر دیا دلیل کیا پروف کا دور ہے سائنس کا دور ہے تو پروف سن لیجیے حضرت بارہ کروڑ چاہوں بس آپ ہی تین ٹائپ کے پرانے کریم میں حیوانات آئے ایک ڈومسٹک ہے پالتو ایک وائلڈ اینیمل ہے جیسے شیر لائن وول ایلیفینٹ ہاتھی ٹھیک ہے نا بندر پالتو میں گھوڑا گدا خچر بکری بھیڑ اسی طرح سے اونٹ وغیرہ وغیرہ اور کچھ سیڑھے مقبول ہیں تو ڈومسٹک اینیمل پالتو اینیمل کے پانی انسان کر رہا اس کے مواد سے وابستہ آپ چلے جائیے آسٹریلیا لاکھوں ملین کی تعداد میں شیخ کے دیروں کے فارم ہیں New Zealand America India Europe بڑے پڑے بکریوں کے فارم ہیں کام آپ کی نام انسان کی حفاظت کر رہا اپنے استعمال کے لیے کھانے اونٹوں کی آج بھی ضرورت پہ گھوڑے کتنے کروڑ ڈالر کے بک رہے ہیں امریکہ کے اندر گروں کی بھی آج کی اہمیت ہے اور سچر بیمار وہ بھی جن ملکوں کے اندر پہاڑیاں ہیں جہاں پر ٹینک نہیں چل سکتے ان میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ بچہ بلا تکان کے بوجھ کو اوپر لے سکتے ان کی حفاظت خود ان کے مالکان کر رہے ہیں وائلڈ اینیمل کی رہی بات جیسے منکی ہے بندر ہے لائن ہے ٹائگر ہے پرانے تو اس کے لیے وائلڈ لائف کنزرویشن سوسائٹیاں ایجنسیاں کروڑوں خربوں ڈالر خرچ کر کے ان کی حفاظت اور ان کا بندوبست کر رہی ان کے لیے لال آئے گئے قوانین بن رہے یہ جو نیشنل پارک جو امریکہ کے اندر ہے وہاں پر ولڈ کو باقاعدہ ریپروڈیشن کیا جا رہا ہے نجائز جتنے لائن جی پروجیکٹ تیار کیے جا رہے ہیں منکی کو بچایا جا رہا ہے اب رہ گئے مچھر مکھی ان کو کوئی نہیں مار سکتا رشیا اور امریکہ نے ایٹم بنا لیا اور ہیرو سیما اس نے کی تعداد میں انسان ختم کر دیا اور دعویٰ ہے لیکن مچھر کو یہ سپر یہ ختم نہیں کر سکتی اور نہ ختم کر سکتی ہمارے بھوپال میں نائنٹین ایٹی فور کے اندر بہت بڑا ایکسیڈینٹ ہوا تھا آپ نے سنا ہوگا جس کے اندر تیس ہزار انسان جہاں بہت ہوئے ہندو مسلمان دونوں مارے گئے مرغیاں مر گئی تالاب کے اندر مچھلیاں مر گئی بھینسیں مر گئی گائے مر گئی مچھر نہیں مر مچھر تو اللہ کی جو مخلوق جس کا تذکرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ہوا ہے جس کو جبرائیل لے کر کے آیا ہے نازل ہوا ہے بتائیے کہ وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے جب تک قرآن موجود ہے تو تمام اینیمل ان کا قرآن موجود رہیں گے جب تک قرآن کے الفاظ موجود حیوانات کے قرآن موجود رہیں گے اور ان حیوانات کے دیکھنے سے فائدہ اس سے فائدہ یہ آخری بات سنا ہم جارے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے کوئی نہیں دیکھ سکتے ہندو ہمارے ہندوستان کے اللہ البتہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساکشات ایشور کے درشن کر لیے یعنی ہم نے بے واسطہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے نام لیے ان کا یہ بے وقوفوں کا دعویٰ ہوتا ہے سیاسی نظر آتے ہیں ہم کو چھتیس کروڑ دیوی دیوتا سب سیاسی ہیں جو سرسوتی دیوی کی شکل میں لکشمی دیوی کی شکل میں نمودار ہوتے متشکل ہو سکتے ہیں پوچھ لیجیے کسان کا کام یہ ہے گمراہ کرنا تو وہ کہتے ہم نے ساکھات ایشور یعنی اللہ کے درشن دیدار کر لیجیے انسان اللہ تعالیٰ کو ان اس مادی نظروں سے ارے ہم آکسیجن نہیں دے سکتے ہم نائٹروجن نہیں دے سکتے ایک مکھی کی ٹانگ میں دس ملین ایک ٹانگ میں ون ملین بیکٹیریا ہوتے ہیں تو سکس ملین بیکٹیریا لے کر کے مکھی ہوتی ہے قرآن کریم میں مکھی کا تذکرہ ہاؤس فلائی گھریلو مکھی سکس ملین بیکٹیریا لے کر ایک مکھی ہوتی ہے بتائیے بیکٹیریا کو کون دیکھتا ہے نظروں سے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جس کی کہکشاؤں کا یہ عالم ہے یہ کئی خراب کہکشائیں ہیں اور ہر ہرجا کے اندر ایک خراب سے اوپر سورج ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیدا کرنے کے لیے کے اندر اتارنے کے لیے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کے مخلوق کو دیکھا جائے ان پر غور کیا جائے ان دائرے کا نہ آیا کہ یہ مجرا ہنی کی لیے آیا ہے کہ اس کے اندر نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و خوش کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی عظمت عطا کرنا قرآن کی عظمت عطا کرنا قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھیں آج میں گزارش کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں حضرت حضرت حضرت واجب احترام استاد الاساتذہ حضرت مفتی رضا الحق صاحب دامت برکات ان کی موجودگی میں علماء کرام سے کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے آپ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہیں تو ایک ایسی اکیڈمی قائم کیجیے ایک ٹیم قائم کیجیے کہ جو احادیث میں مجبور حیوانات پر ریسرچ کریں کام کریں قرآن کریم کے اندر جو حیوانات آئے ہیں ان پر کام ہونا چاہیے ہمارے اخلاق نے الحمدللہ بہت کام کرا قرآن کے حروف پر کام ہوا علم تجویز و قرار بنی قرآن کے معنی پر کام ہوا تفصیل وجود میں آئی قرآن کے حدیث کے و رجال وجود میں آئے علم کلام وجود میں آیا لیکن ضروری پر کام کرنے کی ضرورت ہے اسپیشلی خصوصاً قرآن کریم کے اینیمل اور احادیث کے اینیمل پر ہمارے نوجوان جو علماء فارغ ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پوری ٹیم تیار کرنی چاہیے مولانا محمد ضالوی سے بھی میں درخواست کروں گا اور حضرت سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پر توجہ فرما کر کے یہاں مواقع ہیں آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے اور یہ تو جو آپ کا کانٹینٹ ہے یہ تو کا ہے یہاں تو ہنڈریڈ سے اوپر اسپیشیز جو ہے سب کی ہے یہاں پر انگلینڈ ہے یہاں ڈائٹر ہے یہاں پر جی ریل بک ہے یا ریل بک ہے نہ جانے کتنے اقسام کے یہاں پر سب فیملی پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع ادا فرمایا ہے یہ کام کی ضرورت ہے اور یہ صرف معلومات اور دلچسپی کا کام نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کی خدمت اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی قرآن ادا فرمائے قرآن کی کو بھی عطا فرمائے قرآن کو سمجھنے کی کو بھی سدا فرمائے قرآن کی اشاعت کی کو بھی سدا فرمائے الحمد لله رب العالمين ما في دينك الشعبي بتاعنا غير أبو أبو کی فضائی پر سزائی سب سب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مطلب احترام میرے بزرگ اور دوستوں آپ کے سامنے کہیں گے تو ہماری ہمت نہیں ہے میں ہمارا وقت جو لے کر کے ہم انس ہیں سب ان کے قریب ہیں باغیچہ تیار ہیں جو ہریالیاں نظر آ رہی ہیں پورے ساؤتھ افریقہ میں تو ہمارا جانا نہیں ہوا صرف ایک ہی علاقے میں کامکواز میں ہم چلے تو اس کو دیکھ کر انداز لگا کہ بڑا بہترین ماحول ہے موسم اللہ تعالیٰ علماء کرام خوب جدائے کر رہے ہیں اور ہمیں بھی علماء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں اور پوری امت کو علماء کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں ماشاء اللہ خود ہمارے ہماری گرمان ہی اس لیے ہمارے حضرات کرواتے ہیں ایک عالم کا کھڑا ہو جانا ایک عالم کا کھڑا ہو جانا تو یہاں پر اتنے سارے ہمارے کام کھڑے ہو گئے تو ماشاء اللہ کام تو نہیں بس اس میں یہی ہے کہ میں نے اور ساتھیوں سے بھی اس بات کو کہا حالانکہ ساتھی کر رہا ہوں میں اس بات کو کہنے کی کہ اگر ہم اس بات پر تھوڑی سی توجہ دے دیں کہ مسکرات کی محنت مسکرات کی محنت تو ہو رہی ہے ماشاء اللہ لیکن تھوڑا سا اس محنت کے علاقے میں جائے مسکرات کی محنت میں تو جو تھوڑی سی قطر ہے وہ قطر بھی پوری ہو جائے گی ان شاء اللہ مسکرات کی محنت ماشاء اللہ مسکرات میں فروش ہے چل رہی مسکرات محنت ہو رہی ہے استعمال میں بھی آتی ہے جڑتی ہے لیکن جو ایک عمومی ماحول بنانے میں ہمارے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر مسکرات کی محنت کسی معاملے میں مضبوط ہے تو وہاں پر ایک عمومی ماحول بنا ہوا ہے ہر پاس جو ہے جن کے آس سے فکر مند ہے کمال کے سے فکر مند ہے یہاں پر بھی اگر کی طرف توجہ میں اضافہ کیا جائے تو لگ علاق پر میری کبھی یقین ہے کہ جو پوری کسر ہے اللہ تعالیٰ اس میں بڑا اضافہ فرمائیں ماشاء اللہ مفتی صاحب کا اس دن بیان ہوا ہماری جماعت نہیں تھی وی سائڈ میں مفتی عبد الغیر صاحب کا بہت بہترین انداز ہے حضرت میں گفتگو فرمائی ماشاء اللہ تو ایسے ہوتے ہیں اچھا اس قسم کے بیانات میں جو ہے جو نئی آپ ہیں وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ میں آتی ہیں اللہ آپ کا میں میری ایک کا نگاہ گئی وہ مسئلہ بالکل ماڈرن تھی بالکل ماڈرن تو اس قسم کی مسرات رہی ہے اور آنے کے بعد میں اگر وہ باتوں کو لے کر کے جائے گی پینشا اللہ ان کے اندر وہ جذبات اور وہ احساسات پیدا ہوں گے کہ جو حضرت نے سرمایہ کی یہ جو آج کی بیٹیاں ہیں تو ان کی مائیں بننے والی ہیں اور یہ آج کی بھی بیٹیاں یہ کل کی فاطمہ اور کل کی خدیجہ بنے گی بڑی اچھے انداز میں حضرت نے بات کی ماشاء اللہ کتنے سارے انداز میں تو یہ اس قسم کے پروگرام اگر ہوتے رہیں گے ہر مہینے میں جو بھی پروگرام ہر علاقے میں ہوتے رہیں تو مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ جو پوری قدر میں نے محسوس کیا میں نے آبزرو کیا اللہ تعالیٰ کی بات امید ہے کہ وہ کافی اچھے انداز میں ہو جائے گا ان شاء اللہ اس میں ایک میری خصوصی میری کی رائے اس میں اگر فضائل اعمال کی تعلیم کی بھی اگر ترغیب دے دی جائے کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر فضائل کو مارا گیا ہے اندر سے جذبات تیار ہوتے ہیں کیونکہ ہم بھی فضائل بھی آئے یہاں پر ہمارے اندر شوق پیدا ہوا وہ فضائل سے شوق پیدا ہوا کہ شوق پیدا ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکلے نمازوں کو پڑھے احکامات پڑھائے سنتوں پر آئے ہیں کالج کے ماحول میں رہ کر کے جو ہے سنت و شریعت کے ساتھ میں یہ خدائی کے ذریعے ایک احساس پیدا ہوا اس کے ساتھ میں جب تعلیم کی بات ماشاء اللہ مودی صاحب نے تعلیم کی بات کہی تو اس میں یہ ایک کتاب کا بھی اضافہ اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کوئی کوئی غلطی اگر ہوئی ہو تو اس کے لیے اسلام کو جی اللہ کچھ اگر کہنے میں غلطی ہوئی تو آپ ہی معاف فرمائے اللہ بھی معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ نظر وقت سے میری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے اور خصوصاً ہمارے محمد اسلام کی جو دل جوئی کے مطلب مضبوطی کے ساتھ میں لگے ہوئے پچھلے ہوئے ماشاء اللہ اللہ کو قبول فرمائے یہ تو بہت بہت خوش ہو گئی یہاں پر علماء اکرام کو دیکھ کر کے ماشاء اللہ علماء اکرام جو ہم جو کہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہے انڈیا کے وارث ہیں یہاں سمجھ میں آ رہا ہے ساؤتھ افریقہ میں آنے کے بعد میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعے میں علماء اسلام کے کام کو کیسے مضبوط ہندوستان کو جس کا نتیجہ یہ دکھ رہا ہے کہ جتنے نوجوان کتنے ہیں جن کے شہروں کے ذریعہ جو فرمایا اور جسم کے دکھے نظر آ رہے صرف سے اسلام کی قربانی بنائی جائیں اللہ تعالیٰ کو قبول کرانا جزارغ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله دارالعلوم کی اس شام میں ہمارے دوستوں کی طرف سے کبھی کبھی کے کی دعوت ہوتی ہے اور آج کر یہ بیچارے دعوت دیتے رہتے ہیں کہ یہاں مسلط ہو جائے تو کوشش ہوتی ہے کہ انسان میں ایک مرتبہ شاخ میں جو قرآن کریم کی تلاوت اور نکم اور قرآن کریم کی خدمت کی شاخ ہے جو ہمارے دوست نیاز الرحمان صاحب کی محنت سے اور بار ذکر کے اہتمام اور نگرانی سے آئی ہوئی ہے اس میں کبھی کبھی ہوتی ہے دوست احباب محبت آج اس سلسلے میں ہم یہاں آئے اور میرا بھائی گرام کے بیانات ہوئے عبد القادر صاحب نے رجب کے مہینے کے اہم واقعات کے سلسلے میں اپنی نصیحتیں اپنی معلومات پیش کی ہیں مولانا براد صاحب نے قرآن کریم کے ایک واقعے پر مفسری کی بیان کی روشنی میں روشنی ڈالی ہمارے محترم مفتی رحیم اللہ صاحب نے قرآن کریم کے اندر جو حیوانات ذکر کیے گئے ہیں ان حیوانات کے بارے میں خوشی اور بڑی بڑی باتیں بہت جان مارکمات میں شان کو بیان فرمایا قرآن کریم اصل میں قرآن کریم میں تین چیزیں ہیں قرآن کریم کی تلاوت قرآن اور مطلب اور قرآن کریم کی حدود قرآن کریم کے حدود کا مطلب جہاں ہم پہنچ کر کے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہماری عادت نہیں چلتی اس پر ہمارا کی می فلاحی وغیرہ ان کا نام کی کی اچھا۔ قرآن کریم میں چیزیں مطلوب ایمان مطلوب ہے اور مطلوب العمل ایک حصہ وہ ہے ایمان الحمد للہ ضروری ہے جس بھی ہونا چاہیے جس پر عمل جی بھی ضروری ہے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کر لو دواست دے دو اچھے کام کرو برے کام مت کرو اچھے کاموں کی تعلیم دو حکم کرو برے کاموں سے لوگوں کو روک دو اس کا تعلق کے لیے سی بھی ہے اس کا تعلق ہے اور پرانی گریب میں بعض وہ حصے ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے اور عمل سے ہے جن کا تعلق ایمان سے اور علم سے ہے قیامت پر ایمان اور قیامت کا عشق اور قیامت میں کیا ہوگا انبیاء علیہ السلام پر ایمان اور انبیاء علیہ السلام کا علم کی انبیاء علیہ السلام بہت سے کیسے سے کہاں گزرے ہیں انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی پرانی کی باتیں تو مزید ضرور برادری ہیں ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کا علم کون سی کتاب کس پر نازی ہوئی تھی ان کتابوں میں کیا مضامین آئے تھے یہ دوسرا حصہ ہے جو مطلوب ایمان اور مطلوب علم ہے اس کام پر بھی کوئی بات نہیں اور ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نازل فرمایا جو مطلوب بڑھ ہے نہ مطلوب ہے العمل اس کا علم بھی ہمیں نہیں اور علم نہیں تو عمل بھی نہیں مانتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کے لیے نازل فرمایا حریم وغیرہ وغیرہ اس کو کہتے حدود تو قرآن کریم جیسے مولانا نے فرمایا ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کو حاصل کرنا ہے لیکن قرآن کریم بادشاہ کا کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اس کے اندر جو حکمت اللہ تعالیٰ بھی رکھی ہیں جو علوم اللہ تعالیٰ بھی رکھے ہیں جو مضامین اللہ تعالیٰ بھی رکھے ہیں پوری زندگی گزر جائے گی قیامت آ جائے گی اور قرآن کے لیے علوم ختم نہیں ہوگی یہ بھی اپنے آج اللہ دن تفاثر پورا ایک گا قرآن کریم میرے لیکن لوگوں کے اپنے لوگ اور اس کو سمجھنے سے کا سکیں ہمارے یہاں مسلمان آئی نیب اور بچوں کے لیے پہلا مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت اور کچھ مجھ سے قرآن غریب کی تلاوت تجارت کے ذہن نہیں پہنچ سکتا چھوٹے بچے ہیں بوڑھے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ پرانی کریم کی تلاوت کیا اور کی تلاوت میں تلاوت کرنے میں اور تلاوت سننے میں اللہ تعالیٰ نے مزہ اور ذائقہ داعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کاٹ سے فرماتے ہیں کاٹ مشہور قاری تھے اور قرآن کریم کی تشویش و خراعت میں مشہور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ سے صورت میں آپ وہاں صرف تھا مارانی کو کو معلوم نظر بھائی رضی اللہ عنہ لو اگلے پتا مشرقی نہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام دیا حضرت کو بھائی کہا رضی اللہ عنہ رونے رونا خوشی کی وجہ سے قیم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے رونے کی دس اور جو رونی کی دس اس میں ہے اس کو میں نے اپنے ایک جملے میں بند کیا وہ ہے پر حملی پر حملی میں پاس اشارہ ہے فرق حضرت کو کوئی خوشی کی وجہ سے روڈ جیسے حضرت کو ہو رہے اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے ہاتھ اٹھا حضرت ابو رضی اللہ دعا کے بعد اللہ ان کے دل میں ڈالا اور دوڑ کیے ہوئے اپنے گھر کا نکلا گھر پہنچے تو گھر کا دروازہ اور اندر سے بدن پر پانی کی گرنی آواز پڑی حضرت ابو تھوڑی دیر کے بعد ماں نے غسل کیا تھا غسل کے بعد دروازہ کھولا حضرت ابو بریر رضی اللہ عنہ اندر گئے انہوں نے کلے مکوڑا کلے مجھے اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايه كلمه قران حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ پھر دور کی آئے اور پھر روٹی میں آئی پہلا رونا بند تھا دوسرا رونا خوشی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے آج کی دعا سن لی دعا قائم ہو گئی اور مالک تو میرا یہاں بھی قائم ہو ایک خوشی کا رونا ہوتا ہے دوسرا روزہ یعنی ڈر رہا ہے آدمی اکیلا ہے تو رو رہا ہے ڈر رہا ہے ہے قسم کا کوئی رکھتا ہونا کے زمانے میں اپنی نیت پر روزی کے لیے اور بے بیگی کے لیے اور رونے والی شی کے ساتھ رونے والی عورتوں کو بلاتے تھے ان کو چلیے شکر کر میں یہ چیز لے ہوں میں یہ چیز ساتھ رونا نہیں آوازیں بنا بنا کر ہونا نہیں ہے ہاں تھوڑی سی بات بات بات بات اس اس میں زیادہ رونے کی نہ ہو پر بھی وہ رو جاتی ہے دوسرے لوگ نہیں کو کہتے رحمت کو رحمت پر ہم نے حضرت مولانا دیکھا قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی قرآن کریم صاحب قرآن جو ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے وہ اس طرح دوسری بات کا خلاف کرتے تھے اور حضرت ہو گئے روتے رہتے تھے اور نزدیک کی نزدیک ہو اور ایک روانہ ہے گزر وقت کی وجہ سے روانہ ہماری جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے خلاف پر ہوئے یا اسی طرح نظور مقابلے کے لیے فوج کو بھیجا تھا تو فوج کے تین کمانڈر میں کیے کم اگر اس کے انتقال ہو جائے تو میرا اگر ان کا استعمال ہو جائے تو ان ان کا کا ہو ہو جائے تو میرا صحیح جیسے رسول رسول اللہ اللہ سے اسی کی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے لے خالق قرآن کریم میں صرف انہیں کا نام ہے جب حضرت اپنی مراد پوری کر لی جب بجنا کہا ہم نے حضرت کا لکھا آپ نے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ تھا دیش کے محمد کہا جاتا تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کاٹا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا قرآن کریم میں <laughs> ان کا انتقال ہوا اس کے بعد اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت جاگر کو دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت میں ان کو دو پر لگائے ہیں اور ان دونوں پڑوں کے ساتھ کو حضرت ابو فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اکثر بھوکا رہتا ہوں کوئی کام نہیں تھا دن رات نزی پڑھتا تھا نزیز یاد کرتا تھا سنتا سناتا تھا جب مجھے بھوک لگتی تھی اور کسی کے پاس پہنچتا تھا کھانے کی طرف میں تو سب سے بہترین آدمی یہاں تک کے کچھ نہیں ہوتا تھا جو آپ کا کہنا ہوتا تھا چڑنے کا رہتا تھا وہی ہوا ہے وہ شہید ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وائرس کے بغیر ٹیلی فون کے وہی کے ذریعے جو بتایا گیا تینوں کی شہادت ہو گئی پھر لوگوں نے مجبور کیا اور خود کی طرف سے حضرت خالد رضی اللہ کمانڈر مقرر اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد کو فتح کی بالکل حاصل کیا تاریخ لکھتی ہے اور مدینہ مدورت ہے لوگ کو تو فرداری بھاگنے والے حدیث کے حساب بات نہیں تھی تاریخ کو چھوڑ دو تاریخ کو مجبور کا مجموعہ ہے حدیث میں تیار ہو کر دکھایا تو اس طرح حضرت والا روش خیال ہو رہا ہے تسلیف ہو رہی ہے لوگ رو رہے ہیں روزے سے رام بس بھی ایک بات ہے اچھی بات ہے تو کہتے ہیں جیسے مولانا نے ذکر کیا میم میں منافقت کی طرف کسان بعض روزہ منافقت کی کا روزہ رہا ہے منافقت کا مطلب یہ اندر سے ہٹ رہا ہے اوپر سے رو رہے تھے اندر سے دیہان میں اللہ تعالیٰ میں بیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے فن کو کنویں میں سے پڑھا تھا شاہی حضرت مریم کی والدہ نے بیٹر معلوم تاکہ بہتر ہو اس کا خاطر بنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کی والدہ کو بیٹا کی جگہ بیٹی دے دی وہ مریم کی طرح کی آبادی اور بہت بڑی امت ان کی ذریعے کی وجود میں آئی اللہ تعالیٰ کی شاد اس میں منافع اور اس کی وجہ سے مجھے رونا پاس نہ ذکر کرتا تھا ہمارا تھا کیونکہ مجھ پر بوٹ سکتا چاہتے تو وہ کہتے تھے انسان میں ٹھیک ہو جائے اور خاموش ہو گی اور میں ذکر کرتا ہوں وہ سب سے ہونے رونے کو ذکر کرنا ہمارے پاس ایک ساتھ نہ جلد ہو تکلیف ہو جڑ ہو رونا نمبر چار بچا رہے بھارت بہت تک کرونا کسی کی فراق میں رونا کسی کی جدائی میں رونا تو یہ تو عام ہے ہماری ہر مباحت کی شاعری اس کی بری ہوتی ہے سر ہر نیم جو بزدلی بزدلی کا رونا کی نوی کروی کے بجائے جیسے دوسرے ساتھیوں شیر پنجرے میں بند اس کی سب نے موٹی موٹی لاولی لگی ہوئی ہے اور جیسے مجھے اتنا چنگاڑنا شروع کرتے ہیں تو باہر بعض لوگ بال بچے ہوتے ہیں کیوں باہر کو نہیں نکل سکتا لیکن کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے ہو گئی باہر میں یاد کر رہا ہے کریم کی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اثر بہت تاثیر بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدرسہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے تلاوت کا ہے تلاوت کا نور ہے تلاوت کی روشنی ہے تلاوت مگر جی حکومت ایک مختلف ارادہ کیا میں پہنچتا ہے مسلمان گئے تھے وہاں کا بادشاہ مسلمان ہو چکا تھا اور مسلمان آرام سے رہتے تھے اگر حکومت اضلاع نہیں تھی لوگوں کا بوجھ بڑھاتے ہیں لوگوں اور نایات کو دست کی چیزیں دیتے ہیں مہمانوں کی خدمت ہیں اور جو مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور وہ پر آپ کی مدد کرتے ہیں یہ سب بیان کی گی تو پھر کل میرے ساتھ واپس آئے میری نگرانی میں میری پناہ میں رہے جیسے کہتے ہیں میں آپ کو دے دوں گی جی، اور مکہ مکرمہ کے مختلف لوگوں بڑی بڑی سرداروں کے ساتھ گئے کہ ابو بکر کو میں نے بنا دی ہے انہوں نے کہا ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو بنا ہے لیکن وہ کھل کر قرآن کریم کی تلاوت اور نماز نہ پڑھے لیکن ابو بکر صدیق کو یہ نہیں بتایا یہ مرانا تھا ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں جس کو یہ لوگ جماعت خانہ کہتے ہیں دیا جا پیواروں میں بہتر لگتا ہے مسل جائے نماز اس میں حضرت بیٹھتے تھے نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن کریم کی اطلاع کرنا ہوگا مکہ مکرمہ کی عورتیں مکہ مکرمہ کی بچے لڑکیوں جمع ہو جاتی تھی ابو بکر صدیق کی تلاوت کے سننے کے لیے اور متبر متاثر ہو جاتی تھی لوگ جمع ہوئے تھے مشرقی ایک نظام نے کی بات جب صدیق رضی اللہ عنہ تو ہمارے بچوں اور ہماری عورتوں کو بگاڑ رہے ہیں اطلاع کا نام بگاڑ رہا ہر ایک چیز تیرے عشق میں تو اس کی نظر آئی نظر آئے مشروب نظر اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اور تلاوت میں تازگی اور زندگی قرآن کریم کی کہانی میں قرآن میں قرآن کی تشریح میں قرآن کریم کے حیوانات کی تشریح میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی تشریح میں اس میں اللہ مصیبتیں قرآن کریم کی ہماری مثال ہے جیسے کوئی آدمی دوڑتا ہے دوڑتا ہے راستے میں دوڑے اور دوڑتی دوڑتی جب منزل مقصود پر پہنچ گیا جس منزل مقصود میں اس کو کام کرنا ہے وہاں سو گیا راستے میں سب گیا ہم لوگوں میں اتنے چھٹ جاتے ہیں لوگوں میں قرآن اور حدیث کی منظر مقصود پر پہنچ کر مر یعنی نہ اس کے بعد حضرت کے پاس کتنے زیادہ نقائد آپ کو میں نے پناہ دی تھی لیکن آپ میں اپنی پناہ واپس لیتا ہوں اس لیے کتاب قرآن کریم کی اطلاف غلط کاروبار سے کرتے ہیں اور میں نے قریش اور مشرقین سے مارا کیا کہ آپ تلاوت غلط کاروبار کی نہیں کریں گے حضرت میں فرمائیں میں تلاوت کو نماز سے تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں آپ نے میں اللہ تعالیٰ بنا میں رہنا رہنا اللہ تعالیٰ نگرانی میں میں اور کہتا ہوں یہ ایسا ہے جیسے ہمارے مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضرور ہے وقتوں نے دیکھا آپ یہاں رہیں گے لیکن دار تصدیق کا کام نہیں کریں گے ورنہ آپ پہچان ہوگا اللہ تعالیٰ یہ وفات سے پہلے وہاں آرام سے پہنچ گئے اور مجھے میرے بھائی اور برانڈ غریب نام کے بعد اگر کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا مطلب سمجھ میں آ جانے والی کسی کی تلاوت کریں خوبصورت آواز سے کریم کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں خوبصورت منظر ہمیں پسند خوبصورت دریا ہمیں پسند خوبصورت کھانا بہترین رمدہ لذیذ ہمیں پسند اور چٹ پٹ ہر چٹ پٹے کھانے ہمیں پسند خوبصورت لباس ہمیں پسند خوبصورت بیوی ہمیں پسند خوبصورت مکان ہمیں پسند ہے اور خوبصورت تلاوت اور خوبصورت پرانی کریم کے الفاظ یہ کیا ہم نہیں ہوتے اس کو اللہ تبارہ دوبارہ محبوب کا کلام ہے اللہ تبارہ تعالیٰ لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا معبود إلا الله لا موجود موجود حقيقي إلا الله لا مطلوب إلا الله لا محبوب إلا الله ولا علي فرمان ايه قران الكريم ماشي صورت حیوانات کے نام پر ہے میں نے کہا یوں یوں کہ قرآن شریف میں حیوانات کی صورتوں کے چھ نمبر لام وجود لام محمود لام مسجود مسجود کر اس میں میرا لام مسجود لام محمود کے چھ نمبر ہوں گے اللہ تبار بتا قرآن شریف کی تلاوت قرآن شریف کا علم قرآن کے حضرات بیانات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمانے مختصر ذکر ہوگا ان شاء اللہ